الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله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 انشاءاللہ عز اللہ جل وجل آج ہم مدنی قاعدے کے سبق نمبر گیارہ کی مشق انشاء اللہ کریں گے اس سبق نمبر گیارہ میں جیسا کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں سکون یعنی جزم جو چھوٹی سی دال نما شکل ہوتی ہے اسے جزم کہتے ہیں سکون کہتے ہیں اور جس حرف پر یہ علامت ہو یعنی جزم آئے اسے ساکن کہتے ہیں اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ساکن حرف خود سے نہیں بلکہ اپنے سے ما قبل متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے ساکن حرف ہمیشہ اپنے سے ما قبل یعنی اپنے سے پہلے والے متحرک یعنی حرکت والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے اور سکون کی ادائیگی جزم کی ادائیگی یعنی جس حرف پر جزم ہو جس حرف پر سکون ہو جو حرف ساکن ہو اس کی ادائیگی جو ہے جمع اور مضبوطی کے ساتھ ہوگی کہ سکون ادا کرتے ہوئے اس حرف کو ساکن حرف کو ادا کرتے ہوئے سکون میں آواز ہلنے نہ پائے یعنی جنبش نہ ہو اس میں حرکت پیدا نہ ہو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا لیکن پانچ حروف ایسے ہیں اور وہ انتیس حروف میں سے یہ پانچ حروف ایسے ہیں جنہیں حروف قلقلہ کہتے ہیں اور قلقلہ کا معنی ہے جنبش یا حرکت کے یعنی جب ان پانچ حروف میں قلقلہ ہوگا تو آواز لوٹتی ہوئی آئے گی آواز ان کے مخرج میں لوٹتی ہوئی آئے گی اور آواز میں جنبش ہوگی اور وہ پانچ حروف کون سے ہیں با جیم دال جن کا مجموعہ ہے قطب جدین ان پانچ حروف کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے قاعدہ یہ ہے کہ یہ پانچ حروف قرآن پاک میں جہاں آئیں اور ان کے اوپر سکون ہو یعنی جزم ہو جزم کی علامت ہوگی تو ان میں قلقلہ ہوگا جیسے اق اپ اب اج اد یہ جو آواز لوٹتی ہوئی آواز آ رہی ہے اسے کہتے ہیں قلقلہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا بقیہ کسی حرف میں قلقلہ نہیں ہوگا پیارے میٹھے اسلائی بھائیوں اس بات کو خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن پاک کو ہم نے تجوید ہی کے ساتھ پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو قرآن پاک پڑھنے میں کئی خامیاں اور غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے حروف بدل جاتے ہیں حرکات صحیح ادا نہیں ہوتی حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اور معنی میں رد و بدل بھی پیدا ہو جاتا ہے معنی بدل جاتے ہیں لہذا تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس بات کو ذہن میں بیٹھے ہیں کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اور تجوید کیا ہے تجوید ایک علم کا نام ہے تجوید ایک علم کا نام ہے یہ مکمل ایک علم ہے اور اس علم یعنی علم تجوید کا جو موضوع ہے وہ ہے حروف تحجی علم تجوید کا موضوع کیا ہے حروف تحجی جو الف سے یا تک انتیس حروف جنہیں حروف مفردات بھی کہتے ہیں یہ حروف تحجی انتیس حروف یہ تجوید کا موضوع ہے موضوع تجوید کا حروف تحجی ہے یعنی حروف تحجی کی صحیح ادائیگی ہو حروف تحجی کی صحیح ادائیگی ہو ہر ہر حرف اپنے اصل مخرج سے ادا ہو اپنے اصل مقام اور جگہ سے ادا ہو اور دوسری ان کے اندر بات یہ ہو کہ وہ تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے گا کہ ہر حرف کو اس کے اپنے مقام سے اس کے اپنی جگہ سے یعنی اس کے اپنے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے اور ساتھ ہی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے یہ دو باتیں ہیں اس میں اور یہی تجوید ہے اگر حروف صحیح ادا ہوں اور اپنے مخرج سے ادا ہوں تمام خوبیوں کے ساتھ ادا ہوں یعنی جس حرف میں جو جو صفت پائی جاتی ہے صفت خوبی کا نام ہے جس حرف میں جو جو خوبی پائی جاتی ہے وہ اس خوبی کو اس میں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا یہ تجوید ہے اور پھر حرکات کی ادائیگی کہ زبر اگر ہے تو اسے منہ اور آواز کھول کر مگر بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کرنا زیر ہے تو آواز گرا کے جیسے ای زبر کو آ تو یہ آواز اور منہ کھل گئی اور کھینچا بھی نہیں اسی طرح زیر کی ادائیگی میں آواز گرے گی ای اور آواز کو دراز نہیں کرنا کیونکہ حرکات کو کھینچا نہیں جاتا اسی طرح جب پیش ادا کریں گے تو پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو کامل گول کریں گے جیسے او مگر حرکات میں اس بات کا خیال رکھیں گے کہ حرکات دراز نہ ہو حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں تو پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اس قاعدے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور سابقہ جو ہم نے قواعد پڑھے ان قواعد کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کرنا ہے ہر حرف کو اس کے اندر جو جو خوبی پائی جاتی ہے اس خوبی کے ساتھ ادا کرنا ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئیں گے ہمیشہ ہر حال میں پر یعنی موٹے پڑھے جائیں گے حروف مستعلیہ اور حروف مستعلیہ کتنے ہیں سات حروف ہیں غد ود غین قاف یہ سات حروف ہیں ان کا مجموعہ ہے حف تو یہ سات حروف پرانے پاک میں جہاں بھی آئیں گے ان کے اوپر زبر ہو زیر ہو پیش ہو کسی قسم کی بھی حرکت ہو یہ ہمیشہ پر یعنی موٹے بڑھے جائیں گے اسی طرح ہم نے پھر کھڑی حرکات پڑھی تو کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر معروف طریقے سے ادا کریں گے اور پھر ہم نے قاعدہ پڑھا حروف لین کا تو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے یہ قاعدہ بھی ذہن میں رکھیے اور اس سبق نمبر گیارہ میں جو ہم نے قاعدہ پڑھا وہ کل قلاء کا قاعدہ پڑھا کل قلا کے پانچ حروف ہیں یہ پانچ حروف قرآن پاک میں جہاں آئیں اور یہ ساکن ہو ان کے اوپر جزم ہو دال نما علامت ان کے اوپر آ جائے تو ان میں کل کلا کریں گے یعنی آواز لوٹتی ہوئی آواز آئے گی اور آواز میں جنبش ہوگی مدنی قاعدے کے گیارہ نمبر سبق کی مشق کا سلسلہ جاری ہے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کے سبق نمبر گیارہ کی مشق وہ نکال لیجیے اور انشاءاللہ اب اس کی مشق کریں گے دہرائی کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی خوب توجہ کے ساتھ کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے ہر حرف کو ہر ہر خوبی کے ساتھ ادا کرنا ہے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر ادا کرنا ہے اور حروف لین اگر اس میں آ جائیں گی تو انہیں نرمی کے ساتھ معروف طریقے سے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ادا کریں گے اور اسی طرح حروف قلقلہ آئیں گے تو ان میں قلقلہ کریں گے حروف مستعلیہ آئیں گے تو حروف مستعلیہ کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور اس میں یہ بھی قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکینہ آئے گا حمزہ ساکینہ آئے گا جہاں حمزہ ساکن ہوگا تو ساکن حرف چونکہ پچھلے اپنے ماقبل اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے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 مو اب حمزہ میں کیا کریں گے جھٹکا دیں گے مو میم زیر می مو می نون یا زیر نی مینی مک مینی یہاں یا مدا کا قیدا ہے ایک الف کی مقدار میں اسے کھینچیں گے مؤمنی مینی نون زبر ن مؤمنین مؤمنین میم حمزہ پیش میم زیر می می نون واو پیش نو مک نون زبر نہ مؤمنون مؤمنون مؤمنو پڑھیں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے یعنی پہلے نون یعنی وہ مدہ جو ادا کریں گے مؤمنون مؤمن میں جو حمزہ ہیں اس کے نیچے وہ ہے یہ وہ نہیں پڑھیں گے مؤمنون یا حمزہ پیش یو یو پیش کی ادائیگی میں ہونٹوں کو گول کریں گے یو میم زیر می یو می نون واو پیش نون یو مین میم حمزہ پیش مود زبر سو سواد کو پور پڑھنا ہے اور سواد حرف مستعلیہ ہے اس میں سیٹی کی آواز ہوگی مو سو دال زبر دا میش تا دو پیش تن تن د تن مگر مو جب پڑھیں گے سواد کی زبر پڑھیں گے تو اس میں ہونٹ گول نہیں کریں گے ہونڈ گول کیے بغیر اسے پر پڑنا ہے تن منف زیر اق ایک کون سا قید ہے ماشاء اللہ کیونکہ حروف ہے قلقلہ میں سے ہے اق ایک رمزر رین مک مین یو مین مؤمنون سو دیتون اقرا اقرا اقرا یہ قلقلہ ہے آواز جو لوٹ رہی ہے اق اب اس کو یوں نہیں پڑھیں گے اقرا اقرا شین حمزہ زبر ش نون دو پیش نون ش نون نن کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کا سن کا سن با حمزہ زیر بی زبر سبر یا زبر یا شین حمزہ زبر ش یش یش یش یش نون زبر ن شین حمزہ زبر ش نون زبر ن شین حمزہ زبر ش نش نش ن جب کہیں گے تو زبر ہے چونکہ شین کی اور حمزہ میں جھٹکا دیں گے آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے نن کا سن بی سا بی سا سا سا نش حمزہ زیر اس کو نرمی سے پڑھنا ہے سا میں بالکل بھی سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو اس نہیں پڑھنا بلکہ اس ہنزا سا زیر اس اس نیم دو پیش من اس من اس من یا با زبر یب زبر حس یب حس لیکن ہا کو ادا کرتے ہوئے اتنا بھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ اہتمام نہ ہو کہ یوں پڑا جائے یب حس تو اس کو لمبا نہیں کرنا بس وسط حلق سے اسے ادا کرنا ہے یب حس یب حس یب حس باں پہ کیا کریں گے قلقلا کریں گے ماشاء اللہ ح زبر اح اح یا الف زبر یا ہم نے یہاں کو دراز کیا اس کا قاعدہ بتائیں گے جی آپ بتائیے ماشاء اللہ یہ الف مدہ کا قاعدہ ہے لہذا اسے ایک الف یعنی دو حرکت کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے اح یا شا ادا کیجیے اح پیش حمز را کھڑا زبر اخ اخ را اب یا یہاں پہ نہیں پڑھا جائے گا اخرا حمزہ زال زیر از ہا با زبر ہب از ہب از ہب زال کا سکون کامل ادا کریں گے از ہب اس کو از ہب نہیں پڑھیں از ہب حمزہ شین پیش اش دال دال پیش اش اش دودھ دوسری دال پہ کیا کریں گے قلقلہ کریں گے حمزہ را زیر ار کاف با زبر کب ار کب پیش شین زیر شی خوشی خوشی ر زبر رت حشیرت حشیرت حشیرت نون پیش نو شین زیر شی نوشی نوشی اب یہ ہر گا دیں ان کو کھینچنا نہیں نو شی نشی ر تبر زبر نشی رت نشی رت ہیم زبر اح بو زبر بو اح بو اح بو را تا زبر رت اش بہت بپور پڑھیں گے حرف مستعلیہ میں سے اش عورت پیش تو میم زیر می تو سین تا زبر ست تم ست پیش فو را زیر ری پوری پوری جیم تا زبر جت پوری جت پوری جت کو اس کے مخرج سے ادا کیجیے اوپر کے سامنے والے دو دانت کے کنارے اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ تر حصہ اندر والا حصہ ہوتا ہے فوری جت فوری جت نون پیش نو سین زیر سی نو سی زبر فت نصیفت نصیفت یا وہ پیش یو یو و کو پر پڑھیں گے موڈا پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو نرمی کے ساتھ پر پڑھیں گے نرمی کے ساتھ پر پڑھیں گے پر کس لیے پڑھیں گے کہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے یو یو

یا و یو ہے زبر یو ہے پیش رو یو ہرو ہرو یو حمزہ فود زیر اف با رف بیر اف بیر با یا زبر بائی یہاں قاعدہ کون بتائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی قواعد آپ کو یاد گئے ماشاء اللہ ان کو مزید یاد رکھیے گا اور پختگی پیدا کیجیے گا اس کو پڑھیں گے کیسے کون بتائیں گے جی آپ بتائیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے ماشاء اللہ یہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے ماشاء اللہ با یا زبر بائی نون زبر نہ بائی نہ کاف میم پیش کم با یا زبر بئی نون زبر بئی ہا میم پیش ہم بینہم بینہم بائ بود سو زبر فو لام زیر ہونٹوں کو گول نہیں کرنا بہت کی ادائیگی میں فولی لی بہت میں قلقلہ بھی نہ ہو فولی لی کاف زبر کا فولی کا فولی کا عین زبر آ لام یا زبر لئی علی ہا میم زیر ہم علیہم آئین کو درمیانی حلق سے ادا کرنا ہے علیہم حمزہ آئین زبر میم انف زبر ما اعما لام زبر لام اعمال ہا میم پیش ہم اعمالہم حمزہ عین زبر آئین میم الف زبر م لام زبر لا اعمال کاف میم پیش کم اعمالکم حمزہ یا زبر ائی یا زیر دی دی ہا میم زیر ہم ہم ہم دی دی یا سین زبر یس تا با زبر تب یس تب یس تب وہاں پہ کیا کریں گے کل کلا کریں گے یس تب دال لام زیر دل یس تب دل یس تب دل یا سین زبر یس تا فا زبر تف یس تف یس تف یس تف فا کو مخرج سے ادا کریں اور فا کا مخرج کیا ہے اوپر کے سامنے والے دو دانت جو ہیں اس کا کنارہ اور نچلے ہونٹ کا تر حصہ یس تف یس تف جی یس تف تا زیر تی یس تف تی یس تف تی ہے پیش ہوں یس تف نون نون ن یس تف اعمالهم اعمالكم اعمالكم ايديهم تب تب دل دل پیارے میٹھے اسرائی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج سبق نمبر مدنی قاعدے کے سبق نمبر گیارہ کی جو مشق تھی اس کی ہم نے دوہرائی کی لہذا تمام اسلامی بھائی اس میں جو جو قواعد پائے جا رہے ہیں وہ تمام قواعد ان کی مشق کیجیے گا بالخصوص حمزہ ساکنہ میں جھٹکا اور حروف قلقلہ جو پانچ ہیں قوف قو با جیم دال جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ کرنا ہے اور بقیہ حروف کے اندر ان کا جو سکون ادا کریں گے تو اس میں قلقلہ یعنی جنبش پیدا نہ ہو اس بات کا خیال رکھیے گا اب شاء اللہ حضر وجل اما سپارے قرآن پاک کے اماں سپارے تیسویں سپارے کی سورہ علم نشرح اس کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اماں سپارے یعنی تیسویں سپارے کی علم نشرح یہ سورت نکال لیجیے بسم الرحمن ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك لم یا میم ساکن ہے اس کو جمع اور مضبوطی کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ آواز ہلنے نہ پائے نش آواز شین کو ادا کرتے ہوئے منہ میں پھیل جائے گی مگر اس میں بھی قلقلہ نہ ہو نش را کو وسط حلق سے واسع ادا کرنا ہے اسی طرح لکا کا دونوں پر زبر ہے اس کو کھینچنا نہیں بغیر کھینچے منہ اور آواز کھول کر ادا کرنا ہے فد یہاں دال پر کیا قاعدہ لگے گا جو آج ہم نے مشق کی ماشاء اللہ عرف قلقلہ میں سے دال ساکن ہے اس پہ قلقلہ کریں گے اور آخر میں کاف کو ہم ساکن اس لیے کریں گے کہ یہاں ہم نے وقف کیا ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك اسكو كينتنا ني ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك زا کو سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے مگر باریک پڑھیں گے وز رکھ وز رکھ الذي ظهرك الذي میں یا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ یہاں اوپر ایک لکیر ہے یہ مد کی علامت ہوتی ہے جب یہ آئے تو اس میں کھینچنا پڑتا ہے انشاءاللہ مدنی قاعدے میں مد کی کا سبق بھی آئے گا تو اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی اور انشاءاللہ اس قاعدے کو ہم سیکھیں گے بہرحال اس کو ہم نے کھینچنا ہے اور ان کو قاف کو پر پڑھنے دود کو پر پڑھنے اور وا کو پر پڑھنے مگر دود اور وا میں فرق کرنے جب یہ قریب آ ان الق و رکھ ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں کی میں وا کی آواز پیدا ہو جائے اس بات کا خیال رکھیے گا دعد کو اس کے مخرج سے اور صفت کے لحاظ سے وا سے جدا کرنا ہے القبو و رکھ اور اسی سے متعلق امام جزری علیہ رحمٰ اپنی کتاب مقدمہ جزری میں فرماتے ہیں کہ وہ بود اب استطوع آتی ہوں وہ مخراجی اور بود کو صفات اس کے مخرج اور صفت استطالت سے جدا میز من وا وا سے جدا کریں مزید اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ قریب آ جائیں اور انہوں نے مثال دی جیسا کہ ان رکھ اس پر اور زیادہ اہتمام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت وا بن جائے اس بات کا خیال رکھیے گا اللہ و حرکھ ال کو رخ ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ہم نے یسرا را پہ وقف کیا اور دو صبر کی تنوین کو الف سے بدلا جی ہاں وقف کا طریقہ یہ کہ جب آخری کلمے کے آخری حرف پر اگر وقف کیا جائے اس پر دو صبر کی تنوین ہوگی تو الف سے بدل کر وقف کریں گے ان اُس ری یوس سی سروتے سنگ و علا ربی کے سرود سی وی سروتے سنگ و عید ربرود صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى